دربار مصطفیٰ کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل لگا ہے بن مانگے مل لگا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں ان پر درود گردم ان سلام گردم ان پر درود گردم ان پر سلام گردم ان پر درود گردم ان پر سلام گردم ہر کوئی پڑھ رہا ہے ہر کوئی پڑھ رہا ہے دربار کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل لگا ہے بن مانگے مل لا گا ہے دربار مصطفیٰ میں براہن کا در کھولا گئے دربارے مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربارے مصطفیٰ میں آنسو جو بغیر گے گئے سب حال کہہ رہ گئے گئے جو بغیر گے گئے سب حال کہہ رگے گئے آنسو جو بغیر رگے گئے سب حال کہہ رہ گئے گئے لب کون کھولتا ہے لب کون کھولتا ہے دربارے مصطفیٰ رحمت کا در کھولا ہے دربارے مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربارے مصطفیٰ میں بن مانگے ملا گا ہے بن مانگے ملا گا ہے دربارے مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے دربار میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دل مجھ کو ڈھونڈتا دربار مصطفیٰ میں میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل لگا گئے بن مانگے مل لگا گا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں حق ان کو دے رگا گئے وہ سب کو دے رگے گئے حق ان کو دے رگا گئے وہ سب کو دے رگے گئے حق ان کو دے رہا گئے وہ سب کو دے رگے گئے دینے کی انتگا گئے دینے کی انتگا گئے مصطفیٰ میں در مستفا ہے دربار میں رحمت کا در ہے دربار مصطفیٰ میں میں رحمت کا در گولا گئے دربار مصطفیٰ میں بدر میں آداب کا تقاضا جنبش کا ہو بدن میں آداب کا تقاضا و بدر میں راگا میں دل بج دے کر راگا گئے دربار مستعفی میں رامت کا در کو دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ڈا گئے دربار مصطفیٰ میں مانگے ملادار ہے دربار مصطفیٰ مستعفا کا دربار دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در دربار مصطفیٰ میں خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے ملا گا ہے بن مانگے ملا گا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا گئے دربار مصطفیٰ میں